حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور مذکورہ والا حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور اس میں مزید کہا پھر اس کے بعد جس قدر چاہے لمبی نماز پڑے امام ابو کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بن بن معاویہ اور ایک جماعت نے حشام بن محمد سے روایت کیا ہے تو انہوں نے اس کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف کیا ہے اور اسی طرح اس حدیث کو ایوب اور ابن عون نے روایت کیا ہے تو انہوں نے بھی اس کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف کیا ہے اور ابن عون محمد بن سرین سے روایت کرتے ہیں تو اس میں ہے کہ ان دونوں یعنی پہلی رکعت کو مختصر رکھے سننے ابو تابو حدیث نمبر 1324